وہیب نے بیان کیا کہا ہم سے عمرو بن یاحجہ نے ان سے عباد بن تمیم نے اور ان سے عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ حراہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنزلہ لوگوں سے یزید کے خلاف موت پر بیعت لے رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب میں موت پر کسی سے بیعت نہیں کروں گا صحیح بخاری حدیث نمبر دو ہزار نو سو انسٹھ